اور باز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز فجر کے بعد ایک مؤثر نصیحت فرمائی جس سے لوگوں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں اور دل لرز گئے ایک شخص نے کہا یہ نصیحت ایسی ہے جیسی نصیحت دنیا سے آخری بار رخصت ہو کر جانے والے کیا کرتے ہیں تو اللہ کے رسول آپ ہمیں کس بات کی وصیت کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں تم لوگوں کو اللہ سے ڈرتے رہنے امیر کی بات سننے اور اسے ماننے کی نصیحت کرتا ہوں اگرچہ تمہارا حاکم اور امیر ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو کیونکہ تم میں سے آئندہ جو زندہ رہے گا وہ امت کے اندر بہت سارے اختلافات دیکھے گا تو تم باقی رہنے والوں کو میری وصیت ہے کہ نئے نئے فتنوں اور نئی نئی بدتوں میں نہ پڑنا کیونکہ یہ سب گمراہی ہیں چنانچہ تم میں سے جو شخص ان حالات کو پا لے تو اسے چاہیے کہ وہ میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر قائم اور جمع رہے اور میری اس نصیحت کو اپنے دانتوں کے ذریعے مضبوطی سے دبا لے اور اسی پر عمل پہرا رہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چھہتر یہ حدیث صحیح ہے